یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے